نحن الآخرون سابقون يوم القيامة بيد أنهم أوتوا الكتاب من قبلنا وأوتيناه من بعدهم رواه البخاري ومسلم في صحيحهما اللہ رب العالمین نے اس امت محمدیہ کو بہت ساری خصوصیات عطا فرمائی ہیں انہی خصوصیات میں سے ایک عظیم خصوصیت جمعہ کے دن کی ہے اللہ رب العالمین نے یہ جمعہ کا دن جو تمام دنوں کا سردار ہے سب سے بہترین دن ہے یہ دن اس امت کو اعزاز اور تقریر کے طور پر اللہ رب العالمین نے عطا فرمایا اس سے پہلے کی امتیں اس دن سے محروم رہی یہود و نصارہ گمراہی کا شکار ہو گئے اختلاف کر بیٹھے جس کی وجہ سے اس دن کی انہیں رہنمائی نہ ملی اللہ رب العالمین نے اس امت محمدیہ کو جمعہ کا دن عطا فرمایا اللہ رب العالمین نے قرآن میں ایک صورت تاری ہے جس کا نام صورت الجمہ ہے جو جمعہ کی نماز میں پہلی رکعت کے اندر دوسری رکعت کے اندر اس کا پڑھنا جو ہے انسان کے لیے مصنون ہوتا ہے جمعہ کی بہت ساری فضیلت ہے اور اس کی بہت ساری خصوصیات ہیں انشاءاللہ اللہ آج کے اس خطب جمعہ میں میں اسی موضوع پر کچھ آپ لوگوں کے سامنے عرض کرنا چاہتا ہوں کیونکہ اتنا اہم دن ہے عبادت کا دن ہے اسے مسلمانوں نے سونے کا دن بنا دیا ہے اور لیانی چیزوں میں باتوں میں صرف کرنے کا دن بنا دیا ہے خاص طور سے کیمپوں کا حال تو بہت ہی زیادہ برا ہے جب جمعرات آتی ہے رات بھر لوگ جاگتے ہیں فجر کی ادان ہوتی ہے جمعہ کے دن کی لوگ اس کے بعد جا کر کے سو جاتے ہیں جب امام ممبر پر چلا آتا ہے اور جمعہ شروع ہو جاتا ہے اس وقت لوگ بھاگ بھاگ کر کے جا کے غسل کرتے ہیں اور فوراً مسجد کے اندر آنے کی کوشش کرتے ہیں حالانکہ جمعہ کا دن عبادت کا دن ہے اور اس جمعہ کی بہت ساری فضیلت اور اس کی خصوصیات ہیں اس دن کا ہمیں اہتمام کرنا چاہیے اور اس دن کی فضیلت کو سامنے رکھتے ہوئے اس دن جو عبادات مصنون ہیں ان عبادات کو انسان کو انجام دینا چاہیے لیکن ہم نے سونے کا کھانے پینے کا دن بنا دیا ہے سب سے بہترین کھانا جمعہ ہی کے دن بنایا جاتا ہے جی ہاں باقی دنوں میں اس کا اہتمام لوگ نہیں کرتے کہ لوگ نماز جمعہ پڑھ کر کے آئیں گے بہترین کھانا کھائیں گے رات بھر جاگے رہتے ہیں اس لیے دن میں سوتے ہیں اور پھر جمعہ کے دن باقاعدہ کھانے پینے کا اہتمام کیا جاتا ہے تو جو عبادات کا دن تھا اس دن کو ہم نے سونے میں اور اس طریقے سے غیر ضروری چیزوں کے اندر گزارنے کا دن بنا دیا ہے اس لیے دن نہیں بنایا گیا تھا جو آج ہم سب کرتے ہیں ہمارے ایک استاد تھے جامعہ مدیہ منصورہ مالیگاؤں کے اندر ابھی بھی موجود ہیں اللہ تعالیٰ ان کی عمر برکت دے شیخ انیس الرحمان صاحب سب لوگ جو ہندوستان سے تعلق رکھتے ہیں وہ سب ان کو جانتے ہیں وہ کہا کرتے تھے اگر میرا بس چلے تو جمعہ کے دن میں چھٹی بند کر دوں کیونکہ جمعہ کے دن چھٹی ہوتی ہے تو لوگ سوئے رہتے ہیں جمعہ یہ کام کا دن ہے عبادت کا دن ہے سونے کا دن نہیں ہے وہ جامعہ کے پرنسپل تھے شیخ الجامعہ تھے کہا کرتے تھے کہ ہمارے ہاتھ میں آ جائے تو میں جمعہ کے دن چھٹی بند کر دوں اور جمعہ کے دن تعلیم رکھوں تاکہ طلبہ پڑھیں اور عبادت کریں تعلیم حاصل کرنا اللہ کے دن کا علم حاصل کرنا بہت بڑی عبادت ہے تو یہ جمعہ کا دن میرے بھائیوں یہ عبادت کا دن ہے اس دن ایک ایسی گھڑی آتی ہے کہ جو بھی اللہ تعالیٰ سے مانگتا اللہ تعالیٰ اسے ضرور عطا کرتا ہے وہ گھڑی کون سی ہے بعض علماء نے بیان کیا ہے کہ وہ گھڑی مخفی رکھی گئی ہے وہ دن وہ وقت مخفی رکھا گیا جیسے شب قدر ہے شب قدر کس رات کے اندر آتی ہے پانچ راتوں میں سے کوئی ایک رات ہے لیکن کون سی رات اس کی کوئی تحدید نہیں ہے کیوں مخفی رکھا گیا تاکہ لوگ زیادہ سے زیادہ اس رات عبادت کا اہتمام کریں ایسے بہت سارے علماء کہتے ہیں کہ جو گھڑی ہے جمعہ کے دن دعا کی قبولیت کی گھڑی اور وقت اس کو مخفی رکھا گیا تاکہ لوگ زیادہ سے زیادہ اس دن عبادت کریں اور اللہ تعالیٰ سے دعا کریں اگر معلوم ہو جائے گا کہ فلاں وقت ہے گھڑی وہ گھڑی جس دن دعا جس وقت دعا قبول ہوتی ہے تو لوگ اس کا اہتمام کر لیں گے لوگ اس کا استعمال کر لیں گے لیکن جب مخفی رکھا گیا تو تاکہ کثرت سے لوگ زیادہ زیادہ لوگ دعا کریں اس لیے اسے مخفی رکھا گیا یہ بھی علماء کے قول ہے دوسرا قول یہ ہے کہ جب امام ممبر پر بیٹھتا ہے اس وقت سے لے کر کے اور خطبے تک کا جو وقت ہوتا ہے وہ دعا کی قبولیت کا وقت ہے اور تیسرا جو قول ہے وہ سب سے افضل سب سے راج قول وہ یہ ہے کہ اثر کے بعد کا ایک وقت ہے جس میں بندے مومن کھڑا ہو کر کے اللہ تعالیٰ سے کچھ مانگتا ہے تو اللہ ہر اسے عطا کرتا ہے اور اس کی باقاعدہ دلیل موجود ہے حدیث کے طرح صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ جو گھڑی ہے وہ اثر کے بعد کی گھڑی ہے وہ اثر کے بعد کا وقت ہے وہ اس وقت جو انسان دعا کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو قبول فرماتا ہے یہ جمعہ کا دن بڑی اہمیت کا دن ہے اس کی بہت ساری خصوصیات ہیں انہیں خصوصیات میں سے بہت ساری خصوصیات حدیث کے اندر بیان کی گئی ہیں ایک حدیث میں نے آپ کے سامنے پڑھی جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں کہ ہم دنیا میں سب سے تو آخر میں آئیں لیکن قیامت کے دن سب سے پہلے جنت کے اندر جائیں گے یہ امت مسلمہ کی خصوصیت ہے کہ سب سے پہلے جنت کے اندر امت جائے گی اس کے بعد دیگر امتی جائیں گے اور سب سے پہلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جنت کے اندر جائیں گے اس کے بعد ہم بیا کرام جنت کے اندر جائیں گے یہ اللہ رب نے رب نبی کو یہ خصوصیت عطا فرمائی اور یہ خصوصیت اللہ رب العامی نے آپ امت کو عطا فرمائی کہ امت محمدیہ سب سے پہلے جنت کے اندر جائے گی تو آپ فرماتے ہیں ہم سب سے آخر میں آنے والے ہیں دنیا کے اندر لیکن آخرت میں سب سے پہلے جانے والے ہیں انہیں ہم سے پہلے کتاب دی گئی ہمیں ان کے بعد میں دی گئی لیکن ہم آخرت کے اندر سب سے پہلے جانے والے ہیں یہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے ایسے ہی بخاری مسلم کی ایک حدیث آتی ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں خیر یوم علیہ شمس یوم الجمعہ سب سے بہتر دن جس دن جمعہ جس دن سورج طلوع ہوتا ہے وہ جمعہ کا دن ہوتا ہے فی آدم جمعہ کے دن آدم علیہ السلام کی تخلیق ہوئی وہ فی ہی فیبر اور اسی کے دن وہ فی ادخل جنہ اور اسی کے دن ان کو جنت میں داخل کیا گیا وہ فی اخرجہ منہا اور جمعہ ہی کے دن ان کو جنت سے بھی نکالا گیا ولا تقوم فی یوم الجمعہ اور قیامت قائم ہوگی تو جمعہ ہی کے دن قائم ہوگی یہ صحیح مسلم کی روایت ہے تو اس اس حدیث کے اندر جمعہ کی کچھ خصوصیات بیان کی گئی آدم کی تخلیق آدم کو جنت کے اندر داخل کرنا اور جمعہ ہی کے دن ہست آدم علیہ السلام کا جنت سے نکالنا اور پھر جمعہ ہی کے دن قیامت کا قائم ہونا یہ جمعہ کی خصوصیات میں سے ہے اور ایک لمبی روایت ہے داؤد کی جسے امام رحمۃ اللہ نے صحیح قرار دیا ہے جس کے اندر اور کچھ مزید خصوصیات اس دن کی عطا کی گئی ہیں یا بیان کی گئی ہیں اس حدیث کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آتے ہیں خیر یوم علیہ یوم یوم الجمہ سب سے بہتر دن جس دن سورج شروع ہوتا ہے وہ جمعہ کا دن ہوتا ہے فی خلق آدم جمعہ کے دن آدم علیہ السلام کی تخلیق ہوئی وہ فی اب اور اسی دن ان کو اتارا گیا دنیا کے اندر اسی دن ان کو جنت سے بھی نکالا گیا اور اسی دن جمعہ ہی کے دن کو دنیا کے اندر بھی اتارا گیا اور اسی کے دن ان کی توبہ بھی قبول کی گئی توبہ کس دن قبول کی اللہ رب العامن جمعہ کے دن یہ جمعہ کی خصوصیات اور اس کے فضائل اور مناقب کا ذکر چل رہا ہے کہ جمعہ ہی کے دن اللہ رب العالمین کو پیدا بھی کیا آدم کو اور جمعہ کے دن ان کو داخل بھی کیا جمعہ کے دن ان کو جنت سے نکالا بھی گیا اور جمعہ ہی کے دن ان کو دنیا کے اندر بھیجا بھی گیا اور جمعہ ہی کے دن ان کی توبہ بھی قبول کی گئی انہوں نے کیا توبہ کیا تھا وہ توبہ بھی اللہ نے قرآن کے اندر بیان کیا ہے اور ابانا فسنا تحف الخاسرین یہ توبہ اللہ نے قرآن کے اندر بیان کیا ہمارے یہاں ایک بات بہت مشہور ہے کہ آدم کی توبہ اس وقت تک قبول نہیں ہوئی جب تک انہوں نے کلمی کا سہارا نہیں لیا یا نبی کا واسطہ نہیں لیا اور یہ نہیں کہا کہ عرش پر کلمہ لکھا ہوا نظر آیا تو انہوں نے اس کلمے کو پڑھا اور اس کے واسطے سے اپنے گناہ مخرت اللہ سے طرف کی تب اللہ رب العامی نے آپ کی توبہ قبول فرمائی یہ غلط ہے میرے بھائی یہ قرآن کے خلاف ہے قرآن میں اللہ رب العالمین نے صاف بتا دیا کہ اللہ رب العالمین السلام کو دعا سکھائی ہوئی دعا سکھائی ربنا ربنا ظلمنا انفسنا ربانہ تغفر لنا ترحم نالانا کننگاسرین اور یہ جو بات بتائی جاتی ہے کہ عرش پر کلمہ لکھا ہوا ہے نبی کا نام لکھا ہوا ہے یہ سب بے بنیاد باتیں جھوٹی روایتیں ہیں اور ان روایتوں کا صحت سے کوئی تعلق نہیں ہے اور نہ اللہ رب العالمین نے اس کلمے کی وجہ سے آپ کی توبہ کو قبول فرمایا بلکہ یہ دعا انہوں نے کی تھی ربنا درمن خوشنا ترحم نہ تو اللہ رب العالمین نے آپ کو معاف کر دیا اور آپ کی توبہ قبول فرما دی تو اس حدیث کے اندر بیان کیا آتا ہے کہ اسی دن آپ کی دعا قبول کی گئی توبہ قبول کی گئی وہ فی ہے ماتا اور اسی دن آدم علیہ السلام کی وفات بھی ہوئی وہ فی ہے تقوب اور اسی کے دن جو ہے قیامت بھی قائم ہوگی وما من دابتن اللہ وہی مسیحت الجمعہ کوئی دنیا کے اندر ایسا چوپایا نہیں ہے جو جمعہ کے دن کا انتظار نہ کرتا ہو تصبح سے لے کر کے جب تک کہ سورج طلوع نہ ہو جائے من قیامت سے ڈرتے ہوئے اللہ ہاں جو جن ہیں اور انسان ہیں انہیں کوئی خوف نہیں ہوتا اس دن کا کوئی ڈر نہیں ہوتا باقی اور جو چوپائے ہیں باقی اور جو مخلوقات ہیں وہ جمعہ کے دن ڈرتی ہیں کہ کہیں ایسا نہ ہو جائے آج ہی کے دن جمعہ قیامت قائم ہو جائے وہ فی لا يصادفها عبد مسلم وهو يصلي يسأل الله عز وجل حاجة إلا آتاه إياه آپ فرماتے ہیں کہ اس دن جمعہ کے دن میں ایک ایسی گھڑی ایک ایسا وقت ہے کہ جب بندے مسلم اس وقت نماز پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہے اور یہ وقت یہ گھڑی اسے مل جاتی ہے تو اللہ ہر برامین اس کی ضرورت کو پوری کر دیتا ہے اللہ اس کی دعا کو قبول فرماتا ہے کہ جمعہ کی خصوصیات ہیں جو ان حادیث مبارکہ کے اندر بیان کی گئی ہیں اور اس طریقے سے جمعہ کے دن جو ایک سب سے بڑا عمل اور سب سے بڑی عبادت جو انجام دی جاتی ہے وہ جمعہ کے دن خطبہ ہے اور جمعہ کی نماز پڑھی جاتی ہے جمعہ کی نماز سب سے اہم باتوں میں سے ہے اور جو پانچ نماز فرد ہیں ان سے ان نمازوں میں سب سے زیادہ تاکید جس نماز کی آئی ہوئی ہے وہ جمعہ کے دن کی فضیلت اور جمعہ کے دن کی نماز کی فض... نماز ہے ہمارے آدمی تین دن جمعہ لگاتار چھوڑ دیتا ہے تین دن سستی میں چھوڑ دیتا ہے اللہ ہر برامین اس کا اس کے دل کے اوپر مہر لگا دیتا ہے مہر لگ جاتی اس کے دل کے اوپر تو یہ جمعہ کی جو نماز ہے یہ جو پنج وقتہ نمازیں ہیں ان سے کہیں زیادہ اس نماز کی اہمیت اور اس کی تاخیر احادیث کے اندر آئی ہوئی ہے پانچوں نمازیں اسلام کا رکن ہیں دوسرا رکن ہے کلم شہادت کے بعد لیکن نمازوں میں سب سے زیادہ جس نماز کو اہمیت حامل ہے حاصل ہے وہ جمعہ کی نماز ہے جو سب سے زیادہ جس کی تاکید احادیث کے اندر آئی ہوئی ہے اور یہ جمعہ کی نماز میرے بھائی ظہر کا بدل نہیں ہے یہ بھی کنسپٹ میں ختم کر دوں یا کلیئر کر دوں ہمارے یہاں کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ جمعہ کی جو نماز ہے یہ کیا ہے یہ ظہر کا بدل ہے اسی لیے اس کے اندر خطبہ رکھا گیا اسی لیے جو چار رکعت ظہر کی نماز ہوتی ہے تو دو رکعت نماز پڑھی جاتی ہے اور پھر جمعہ کا خطبہ ہوتا ہے اس لیے دو رکعت مختصر کر دی گئی اسی لیے لوگ کیا کہتے ہیں کہ جمعہ کے دن جمعہ کے خطبے سے پہلے چار رکعت پڑھنا ضروری سمجھتے ہیں اسی قیاس کی بنیاد پر کیونکہ وہ کہتے ہیں چونکہ جمعہ جوہر کا بدل ہے جوہر سے پہلے چار رکعت سنت ہوتی لہذا یہاں بھی چار رکعت سنت پڑھنا چاہیے میرے بھائیوں جمعہ یہ جوہر کا بدل نہیں ہے جمعہ مستقل ایک عبادت ہے مستقل ایک نماز ہے یہ جوہر کا بدل نہیں ہے اور اس کے بہت سارے درائل ہیں نمبر ایک آپ یہ سمجھیں جمعہ میں خطبہ ہوتا دوار کے اندر خطبہ نہیں ہوتا جمعہ کی نماز عورتوں پر فرض نہیں ہے بچوں پر فرض نہیں ہے مسافر پر فرض نہیں ہے غلاموں پر فرض نہیں ہے جبکہ زہر کی نماز ہر ایک پر فرض ہے عورت پر بھی زہر کی نماز فرض ہے اور غلام پر بھی زہر کی نماز فرض ہے مسافر پر بھی زہر کی نماز فرض ہے لیکن مسافر پر جمعہ کی نماز فرض نہیں ہے چاہے وہ اس کے لیے ظہر کی نماز ہوتی ہے اور دو رکعت وہ ظہر کی نماز پڑھے گا تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ عبادت ایک الگ عبادت ہے اس کا جمعہ سے کوئی تعلق نہیں ہے کہ یہ آپ یہ کیا نام ہے ظہر سے ظہر کا بدل ہے بلکہ الگ عبادت ہے آپ دیکھیں کہ جمعہ کے دن اذان کے بعد خرید و فروخت کو منع کر دیا گیا ہے جب جب امام ممبر پر آتا ہے اور اذان ہوتی ہے اس کے بعد خرید و فروخت کو منع کر دیا گیا ہے ظہر کی نماز میں ایسا کچھ نہیں ہے کہ ظہر کی اذان کے بعد انسان جو ہے خرید و فروخت نہیں کر سکتا ہے ایسا کچھ نہیں ہے اس طریقے سے آپ دیکھیں کہ بہت سارے فروغ بیان کیے گئے حدیث کے اندر اور علماء نے بیان کیا ہے جس سے ثابت ہوتا ہے کہ جمعہ یہ اس کا بدل نہیں ہے ظہر کا بلکہ جمعہ ایک مستقل عبادت ہے جمعہ کے دن جو قرات ہے اس کی مصنون قرات بھی حدیثوں کے اندر بیان کی گئی پہلی رکعت کے اندر سورہ اعلیٰ اور دوسری رکعت کے اندر سورہ غاشیہ ایسے ہی سورہ جمعہ اور سورہ منافقین اس کا پڑھنا کیا ہے یعنی مسنون ہے جبکہ ظہر کی قرآد کے اندر کوئی ایسی بات نہیں بیان کی کہ بھائی آپ لوگ کھڑے کیوں بھائی آپ لوگ سنت پڑھیے رکھا آپ لوگ کھڑے ہو کر کے انتظار کر رہے ہیں آپ لوگ سنت پڑھیے ابھی بہت ٹائم ہے جماعت کے کھڑی ہونے میں جی ہاں بھائی بات مت کیجیے بھی آئے کی بات یہ کہ جمعہ کے دن جب خطبہ شروع ہو جائے تو انسان کے لیے یہاں تک کہنا کہ خاموش ہو جاؤ یہ بھی اس نے گویا کہ اپنی نماز کو لگو کر دیا اسے اپنی نماز کو ختم کر دیا جمعہ کا خطبہ شروع ہو جانے کے بعد انسان کو جمعہ کا خطبہ سننا چاہیے اس لیے بن و سمیر رحمۃ اللہ نے بیان کیا ہے کہ اگر اذان جمعہ کی ہو رہی ہو خطبے کی اذان تو اس کو چاہیے کہ انسان کیا کرے سنت پڑھنا شروع کر دے کیونکہ اذان کا جواب دینا کیا ہے یہ یہ سنت ہے جبکہ دو رکعت سنت پڑھنا اس کی بہت تاکید آئی ہوئی ہے بعض علماء نے اس کو واجب قرار دیا ہے کہ جمعہ کا خطبہ شروع ہو گیا ہے تو بھی آپ کو دو رکعت پڑھنا ضروری ہے اسی لیے حدیث کے اندر آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دے رہے تھے اور ایک صحابی تشریف لائے جمعہ کے دن خطبے کے وقت میں ان کا نام سلے گا رضی اللہ تعالیٰ سے مسلم کی روایت ہے وہ بیٹھ وہ بیٹھ گئے تمہارے بھی ان سے پوچھا کیا تم نے دو رکعت نماز پڑھی کہا کہ نہیں کہا کھڑے ہو جاؤ اس کے بعد بیٹھو دو رکعت نماز پڑھو اس کے بعد بیٹھو دو رکعت پڑھایا آپ نے اس کے بعد ان کو بیٹھنے کا حکم دیا تو جمعہ کے دن جمعہ سے پہلے جو چار رکعت پڑھنے کا ہمارے یہاں تصور ہے کہ اس کو پڑھے بغیر ہمارے جمعہ کی نماز نہیں ہوگی یہ بالکل بے بنیاد ہے اس لیے بے بنیاد اور اسی لیے کیا ہوتا ہے جمعہ کا خطبہ شروع ہے تو لوگ ہی چار ہی رکعت پڑھتے ہیں جمعہ کا خطبہ شروع ہونے کے بعد دو رکعت سے زیادہ پڑھنا قطام جائز نہیں ہے ہمارے نبی نے اسے زیادہ پڑھنے کا حکم نہیں دیا دو رکعت پڑھنے کا حکم ہے کہ دو رکعت پڑھیے اس کے بعد امام کا خطبہ سنیے اسے زیادہ پڑھنا غلط ہے ہاں اگر آپ جمعہ کے دن خطبے سے پہلے آتے ہیں تو جب بھی آپ آ جائیں اور خطبہ شروع نہیں ہوا تو آپ کو اختیار ہے چاہے آپ دو رکعت پڑھیں چار پڑھیں چھ پڑھیں آٹھ پڑھیں دس پڑھیں بارہ بارہ پڑھیں آپ کی اپنی مرضی ہے جیسا کہ حدیث کے کے اندر آتا ہے اس لیے جمعہ دن خطبے سے پہلے سنت کی کوئی متعین تعداد نہیں ہے کہ ہم کو اتنی ہی سنت پڑھنا ہے دو رکعت تو پڑھنا ہی ہے اس کے علاوہ آدمی کے اختیار میں ہے اگر خطبہ شروع ہونے سے بہت پہلے آیا ہے تو جتنا چاہے وہ سنت پڑھتا رہے دو دو کر کے یا تو قرآن کی تلاوت کرے یا ذکر و اذکار کے اندر مصروف رہے یا تو انسان خاموش رہے یا تو سنتیں اور نوافل پڑھتا رہے اس لیے اس سے پہلے چار رکعت کا تصور کی چار رکعت پڑھنا اس لیے میں اس کلیئر اس اس کو کو کنسپٹ کلیئر کلیئر کر رہا تھا کہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جمعہ ظہر کا بدل ہے اس لیے ظہر سے پہلے چار رکعت سنت یہاں بھی چار رکعت سنت ایسی بات نہیں ہے اس لیے آپ دیکھیے زہر کے اندر زہر کے بعد دو رکعت ہے جمعہ میں زہر کے بعد چار رکعت یہ بھی ایک فرق ہے دونوں کے اندر کہ جو ہے یہ اس کا بدل نہیں بلکہ جمعہ مستقل ہے عبادت میں اس لیے جمعہ عورتوں پر فرض نہیں لیکن بلکہ زور فرض ہے ایسے ایک فرق یہ بھی ہے کہ جمعہ کے دن اگر کوئی آدمی آتا ہے اور اگر امام کے ساتھ اس کو ایک ہرکاط نہیں ملتی ہے تو اس کو جمعہ نہیں پڑھنا اس کو زور پڑھنا پڑے گا زور کے اندر ایسی چیز نہیں ہے زور کے اندر آپ تشود کے اندر آتے ہیں تو امام کے ساتھ شامل ہو جائے آپ کو جماعت اور نماز آپ کو نماز کا سواب مل جائے گا نماز آپ کی ہو جائے گی لیکن جمعہ کے دن ایسا نہیں ہے جمعہ کی خصوصیت ہے کہ اگر کوئی آدمی کو جو آخر میں آتا ہے بعد میں آتا ہے اور اسے جمعہ کی رکعت نہیں ملی ایسی صورت میں اس کی جمعہ کی نماز نہیں ہوگی اس کے لیے ضروری ہے ظہر کی نماز پڑھنا یہ بھی ایک فرق ہے جمعہ اور زہر کے اندر اس سے معلوم ہوتا ہے کہ جمعہ اور زہر دونوں الگ الگ عبادتیں ہیں جمعہ مستقل ایک عبادت ہے اور زہر مستقل ایک عبادت ہے اس کو ظہر کا بدل سمجھنا یہ صحیح بات نہیں ہے جمعہ کے دن کے بارے میں ایک اور بات جو ہمارے یہاں بڑی کوتاہی اور سستی پائی جاتی ہوئی وہ یہ ہے کہ جمعہ کے تعلق سے ایک حدیث آتی ہے اس حدیث کا مفہوم لوگوں نے غلط سمجھا ہے وہ حدیث کیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے جمعہ کے دن پہلے میں پہلی گھڑی میں آتا ہے اللہ اس کو ایک اونٹ کا ثواب دیتا ہے جو دوسری گھڑی کے اندر آتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو ایک گائے کا ثواب دیتا ہے جو تیسری گھڑی کے اندر آتا ہے اللہ العالمین اسے ایک سینگ دار بکرے کی قربانی یا صدقہ اور خیرات کرنے کا ثواب دیتا ہے جو چوتھی گھڑی کے اندر آتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو ایک مرغی کا ثواب دیتا ہے اور جو پانچویں گھڑی کے اندر آتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو ایک انڈے کہ جو ہے خیرات کرنے کا ثواب اللہ تعالیٰ اسے دیتا ہے اس حدیث کا مطلب ہمارے یہاں لوگ یہ سمجھتے ہیں عوام لوگ خاص طور سے کہ جو سب سے پہلے آئے گا اسے اونٹ کی قربانی کا ثواب ملے گا یہ حدیث کا مطلب نہیں ہے یہ حدیث کا مطلب یہ ہے کہ آپ سورج نکلنے کے بعد کا جو وقت ہے اس وقت کو لے کر کے جب امام ممبر پر چڑھتا ہے اس وقت کو پانچ حصوں میں تقسیم کر دیجئے پانچ گھڑیوں میں تقسیم کر دیجئے جو پہلی گھڑی ہوگی اس میں جو آئے گا اس کو اونٹ کی قربانی کا سواب ملے گا اور وہ ایک گھنٹے تک تقریباً رہے گا جیسے مثال کے طور پر ابھی آج کل ساڑھے چھ بجے سورج نکلتا ہے ساڑھے گیارہ بجے خطبہ شروع ہوتا ہے کتنے گھنٹے ہو گئے پانچ گھنٹے ہو گئے ساڑھے چھ سے ساڑھے سات کے درمیان جو آئے گا اس کو اونٹ کی قربانی کا سوا ملے گا ساڑھے چھ بجے کے بعد سے ساڑھے سات تک جو آئے گا اسے اونٹ کی قربانی کا سوا ملے گا یہ نہیں کہ ساڑھے گیارہ آپ ممبر پر آتا ساڑھے گیارہ بجے آپ سوا گیارہ بجے آ جائیں کوئی مسجد میں نہیں تھا پہلے آپ آگے آپ کو اونٹ کا سوا ملی گیا یہ مطلب نہیں حدیث کا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی پانچ گھڑیاں بتائی ہیں پانچ سات بتائی ہیں سورج نکلنے سے لے کر کے امام کے ممبر پر آنے تک کے وقت کو پانچ گھنٹوں میں پانچ حصوں میں تقسیم کر دیجئے پہلا حصہ جو بنے گا اس میں جو آئے گا اس کو اونٹ کی قربانی کا سوا ملے گا اونٹ کی قربانی کا ثواب بہت زیادہ ہے اتنا آسان نہیں ہے کہ آپ سوا گیارہ بجے آ جائے دس منٹ پہلے اور آپ کو اونٹ کی قربانی کا ثواب مل جائے جی ہاں وہ بہت زیادہ اس کے اندر ثواب ہے اونٹ کی قربانی کا جی تو اس لیے یہ حدیث کا معنی اور مفہوم ہے یہ نہیں کہ جو سب سے پہلے آئے گا اس کو ملے گا اور جو امام ممبر پر آ جانے کے بعد جو شخص آتا ہے اس آدمی کا نام بھی درج نہیں کیا جاتا ہے ہمارے ہاں اکثر لوگ امام کے ممبر پر آ جانے کے بعد آتے ہیں اللہ کے سور صلی اللہ علیہ وسلم جو فرشتے ہیں مسجد کے تمام دروازوں پر فرشتے کھڑے ہو جاتے ہیں اور جو آدمی آتا ہے اس آدمی کا نام رجسٹر پر درج کیا جاتا ہے جو آتے رہتے ہیں اور یہاں تک کہ امام ممبر پر چڑھ جائے جب امام ممبر پر چڑھ جاتا ہے تو فرشتے اپنے رجسٹر کو بند کر کے وہ بھی امام کا خطبہ سننا شروع کر دیتے بند کر دیتے رجسٹر امام کے ممبر پر چڑھے جانے کے بعد جو بھی آتا ہے اس کا نام درج نہیں کیا جاتا ہے نماز جماعت اس کی ہو جائے گی لیکن جو رجسٹر تیار ہو رہا ہے نماز جمعہ کے اندر حاضری کا اس حاضری کے رجسٹر میں ایسے آدمی کا نام درج نہیں ہوگا امام کے کے ممبر پر چلے کھڑے ہو جانے بعد جو لوگ آتے ہیں اس لیے میرے بھائی ہم نے میں نے بتایا شروع میں کہ ہم نے اس دن کی اہمیت کو بھلا دیا اس دن کی فضیلت کو ہم نے پشے پش ڈال دیا اور ہم سونے کے اندر اس پورے دن کو گزار دیتے ہیں ساڑھے چھ بجے آج بھی بہت سارے جگہوں پر خاص طور سعودی عرب کے اندر آپ دیکھیں گے بہت سارے ایسے لوگ آپ کو ملیں گے جو فجر کے بعد گھر جاتے ہیں غسل کر کے سیدھے مسجد کے اندر آتے ہیں اور امام کے انتظار کرتے رہتے ہیں وہیں بیٹھ کر کے قرآن کی تلاوت کرتے ہیں ذکر و اذکار کرتے ہیں درود اور شریف درود شریف وغیرہ پڑھتے رہتے ہیں کیونکہ جمعہ کے دن درود شریف پڑھنے کی بہت زیادہ فضیلت ہے جو ایک مرتبہ درود پڑھتا ہے اللہ ابراہین اس کے اوپر دس رحمتیں نادر فرماتا ہے اس آدمی کا ذکر کیا جاتا ہے اللہ رب العالمین مل اعلیٰ میں فرشتوں کے ساتھ ایسے آدمی کا ذکر کرتا ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑتا ہے تو یہ جمعہ کے دن کی خصوصیات میں سے ہے کہ اس دن جو پڑھتا ہے شریف اللہ رب العالمین اس کے پردس دس رحمتیں نازل فرماتا ہے تو جمعہ کے دن آنے کی جو فضیلت ہے انسان کو جلدی کرنا چاہیے اور امام کا خطبہ شروع کرنے سے پہلے ممبر پر چلنے سے پہلے مسلم کو نمازیوں کو مسجد کے اندر آ جانا چاہیے تاکہ ان کا نام بھی رجسٹر کے اندر درج کر دیا جائے اگر لوگ اس کے بعد آتے ہیں تو میرے بھائیو اس کے بعد پھر جو ہے انسان کو کا نام درج نہیں کیا جاتا ہے اور جمعہ کے دن اگر کوئی مسجد کے اندر آئے دو رکعت تحت المسد پڑھنا اس کے لیے واجبات میں سے بہت سارا علماء نے بیان کیا ہے سنت موقع تو ہے اور اس کے بعد انسان اگر پہلے آتا جیسے میں نے بیان کیا کیا تو یہ قرآن کی تلاوت کرے یا تو ذکر و اذکار مصروف رہے یا درود شریف پڑھے اور یا تو سنتیں اور نوافر کا اہتمام کرے دو دو رکعت کر کے پڑھتا رہے اللہ احبام اس کے گناہوں کو معاف کرتا ہے جس کے اندر آتا ہے جو آدمی جمعہ کے دن آتا ہے گھر میں غسل غسل کرتا ہے خوشبو استعمال کرتا ہے تیل لگا کر کے آتا ہے مسجد کے اندر ہی یعنی اچھے کپڑے پہن کر کے خوشبو لگا کر کے آتا ہے مسجد کے اندر اور جہاں اس کو جگہ مل جاتی ہے وہاں بیٹھ کر کے نماز پڑھتا ہے کسی کی گردن نہیں پھلانگتا ہے اور جو اللہ رب العالمین نے اس کے لیے لکھ دیا ہے اتنا وہ پڑھتا ہے اسی حدیث علماء نے سلال کیا ہے کہ جمعہ کے دن جمعہ کے خطبے سے پہلے یا نماز سے پہلے متعین سنت کی کوئی تعداد نہیں ہے اللہ کے سلمائے جتنا اللہ نے لکھ دیا اتنا وہ پڑھتا ہے تو اللہ ابراہین اس جمعہ سے لے کر کے اگلے جمعہ اور باقی تین جمعہ تک کے گناہوں کو اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دیتا ہے یہ فضیلت ہے جمعہ کے دن ان سارے اعمال کو انجام دینے کی اور اللہ چھوٹے گناہوں کو معاف کرتا ہے بڑے گناہوں کی معافی کے لیے توبہ شرط ہے بعض حدیثوں کے ذریعے بیان کیا گیا بتل قبائل اگر انسان بڑے گناہوں سے بچتا ہے تب اللہ ابراہین ان کے اس کے گناہوں کو معاف کرتا ہے تو بڑے گناہوں کے سے بچنے کے لیے یا مفرت کے لیے انسان کا توبہ کرنا ضروری ہے تو اس طریقے سے یہ جو جمعہ میرے بھائیوں اس کی بہت زیادہ فضیلتیں احادیث کے اندر جو ہے بیان کی گئی ہیں اور بہت زیادہ اس کی اہمیت ہے اور جمعہ کا خطبہ شروع ہو جانے کے بعد انسان کا بات چیت کرنا گفتگو کرنا حتیٰ کی دینی گفتگو کرنا بھی شریعت کے اندر حرام ہے کام ہے اب وہ ابے بن کاب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر خطبہ دے رہے تھے اور آپ نے صورت الملکی کی تلاوت کی تو ابو ذر رضی اللہ عنہ نے آنکھ کے اشاروں سے ایسا کچھ اشارہ کیا اور ان سے پوچھ رہے تھے کہ صورت کب نازل ہوئی تو ابو ابے بن کاب فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے آنکھ کے اشارے سے یہ ان کو سمجھایا کہ خاموش ہو جائیے جب نماز ختم ہو گئی نماز ختم ہونے کے بعد میں نے جب ان سے ملاقات کی تو ابو ذر رضی اللہ عنہ مجھ سے کہا کہ میں نے ایک سوال کیا اشاروں میں آپ نے سوال کا جواب نہیں دیا تو انہوں نے کہا کہ تم نے جو پوچھا مجھ سے وہ تم نے لگو کام کیا کیونکہ خطبہ جب شروع ہو تو انسان کو یہ سب کام کام کرنا یہ منع کر دیا گیا ہے اور جس نے اپنے یہ بھی کہا انشت فقط لگا جس نے یہ کہا کہ خاموش ہو جاؤ اس نے بھی لگو کام کیا لگ کام کیا غلط اس نے کام کیا امام کا خطبہ شروع ہونے کے بعد اس طرح کی بات کرنا حتیٰ کی دینی گفتگو کرنا بھی شریعت کے اندر بنا ہے مسواک کرنا ذکر کے اندر مصروف رہنا یہ ساری چیزیں بنا ہے ابو ذر رضی اللہ انہوں نے اشارے سے پوچھا تھا کہ یہ صورت کب نازل ہوئی کوئی دنیاوی گفتگو نہیں تھی پھر بھی آتے ابو بن کاب نے کہا کہ تم نے لگو کام کیا اور نبی کے سامنے کہا نبی نے کہا کہ ہاں یہ لگو کام ہے خطبہ شروع ہے کچھ لوگوں کو آپ دیکھیں گے ذکر اذکار میں تصویر کے دانے گنتے رہتے ہیں کچھ لوگ وشواس کرتے رہتے ہیں یہ ساری چیزیں غلط ہیں میرے بھائی لوگ یہ حرام ہے ساری چیزیں کم لگو کام ہے یہ سب سے بہترین عمل جو آپ پر واجب اس جمعہ کا خطبہ سننا ہے انسان خطبہ سنے عربی زبان میں خطبہ نہیں سنا تو بھی سنے یہاں تو الحمد اردو زبان کے اندر ہوتا ہے آپ سب کو سمجھ آتی ہے اس لیے خطبہ کا سننا واجبات میں سے ہی اور اس دن کوئی اس وقت اور کوئی کام کرنا یہ شریعت اگرچہ وہ دینی کام کیوں نہ ہو صرف دو رکعت نماز پڑھنے کی اجازت دی گی بس اس سے زیادہ اور کوئی یاد نہیں دی گی جب خطبہ شروع ہو جائے تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس جمعہ کی اہمیت کو سمجھیں اس کے خصوصیات کو اپنے ذہنوں کے سامنے رکھیں اس دن کا خصوصی اہتمام کریں اور جو عبادات اس کے دن مشغول ہمارے لیے مصنون ہیں ان عبادات کے اہتمام کریں ایسے ہی سورہ کہاب کی تلاوت کرنا بھی جمعہ کے دن پڑھنے کی اس کی فضیلت ہے اللہ ربامن جو دو جمعہ تک اسے نور عطا کرتا ہے جیسا کہ حدیثوں کے اندر آتا ہے روشنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملتی ہے اسے کام کے اندر توفیق ملتی ہے نئے کام اسے اللہ تعالیٰ توفیق دیتا ہے کام کرنے کی توبہ قبول کرتا ہے اور اس کو روشنی اللہ ابام کی طرف سے ملتی ہے اور اب بہتر کاموں کے اختیار کرنے کی توفیق اسے ملتی ہے جو انسان دماغ کے دن سورہ کا ہاتھ تلاوت کرتا ہے اللہ تعالیٰ کہ اللہ ابرامین ہمیں اس دن کی اہمیت و فضیلت کو جاننے کی توفیق دے اللہ تعالی ہمارے گناہوں کی مفرت فرمائے اللہ رب العامن ہمیں اپنے نبی کی سنتوں پر قائم رکھے امین بارک اللہ علیہ ولکم فلقان ادیم ونافان ویا کم و ذکر حکیم تعالی جواد الکریم بر الرف الرحیم